السلام علیکم financial accounting series lecture nineteen آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے فکسڈ ایسٹس ہی کے بارے میں بات کی تھی اور ان کے ڈسپوزل کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کی پالیسیز کے بارے میں بات کی تھی کہ جی کون کون سی پالیسیز ہمیں وضع کرنی پڑیں گی اور اس کے ڈسپوزل یا اس کو جس وقت استعمال سے ہم علیحدہ کر دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں کسی فکسڈ ایسٹ کو کسی بھی وجہ سے تو پھر کیا انٹریز ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ڈپریسیشن کیلکولیٹ ہوتی ہے ریٹرن ڈاؤن ویلیو کے حساب سے اسٹریٹ لائن کے حساب سے یہ باتیں جو ہے یہ ہم نے کی تھی ایک چیز جو میں آج ابتدا ہی میں آپ سے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جی پچھلے لیکچر میں ہم نے صرف ان ایسٹس کے بارے میں یا ایسٹس کے حوالے سے صرف یہ بات کی تھی کہ جی جیسے کہ وہ تمام ایک کمپلیٹڈ حالت میں ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوں کہ جی بلڈنگ ہے تو وہ کمپلیٹڈ بلڈنگ کی ہی سمجھے بات کر رہے تھے ہم ہم یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ جی اکاؤنٹنگ پیریڈ اگر ختم ہو جاتا ہے فائنینشیل ایئر ایک ختم ہو جاتا ہے مالی سال ختم ہوتا ہے اور اس وقت اگر وہ ایسٹ جو ہے وہ ابھی بن رہا ہو یا ابھی استعمال میں نہ آیا ہو اور مکمل نہ ہوا ہو تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا کیا اس پہ ڈپریسن چارج ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ چیز بھی سمجھنی جو ہے وہ کافی ضروری ہے اس صورت میں کہ جہاں پہ ایسٹس فائنینشیل ایئر کے ختم ہونے پہ ابھی ہمارے استعمال میں نہ آئے ہوں اور ابھی کچھ کام باقی ہو وہاں پہ جتنا خرچہ ان ایسٹس کے اوپر اس وقت تک ہوا ہے وہ خرچہ ہم ایسٹ اکاؤنٹ میں نہیں شو کرتے بلکہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے capital work in progress account اس میں شو کیا جاتا ہے کہ جی ابھی یہ کیپٹل نیچر کا یعنی پرماننٹ نیچر کا کام جو ہے ابھی جاری ہے سو چیز یہ بنے گی کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک بلڈنگ بنانے میں ہمیں ڈیڑھ پونے دو سال لگ جاتے ہیں تو جو پہلا مالی سال ہے اس میں اگر مثال کے طور پہ اگر تین مہینے کا عرصہ ہوا ہے تو اس کے جو تیس جون اگر مالی سال آخری دن ہے تو اس تیس جون کو آپ کیپٹل ورک پروگرس میں شو کریں گے وہ تمام خرچہ جو کہ ان تین مہینوں میں ہوا ہے جب سے آپ نے وہ ایسٹ بنانا شروع کیا بلڈنگ بنانی شروع کی جتنا بھی خرچہ ہوا تین مہینے کا وہ آپ اس میں شو کریں گے اور یہ کیپیٹل ورک ان پروگرس جو ہے یہ فکسڈ ایسٹ سے علیحدہ شو ہوگا اور جو بیلنس شیٹ ہے ہمارے بزنس کی اس میں بھی ایک علیحدہ ہیڈ میں شو ہوگا علیحدہ سے شو ہوگا اب اگلے سال پہ آ جائیے ابھی بھی ہماری بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی پچھلے سال تیس جون تک ہم نے کچھ پیسے خرچ کیے تھے اس سال پورے میں ہم مزید پیسے خرچ کر رہے ہیں اب وہ دونوں کا ٹوٹل جو ہے وہ دوسرے سال کے آخری دن بیلنس شیٹ میں پھر علیحدہ ہیڈ میں شو ہوگا کیپیٹل ورک ان پروگرس ہی کے ہیڈ کے اندر تو دونوں سالوں کا خرچہ پچھلے سال کا بھی اور اس سال کا بھی کیونکہ ابھی تک وہ ایسٹ کمپلیٹ نہیں ہوا پورے طور پہ بنا نہیں اور ہمارے استعمال میں نہیں آیا اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ ہم کیری فارورڈ کرتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک وہ ایسٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے پورے مکمل نہ ہو جائے تیسرے سال میں جب وہ مکمل ہو جائے گا ایسٹ تو پھر ہم کیپیٹل پروگرس کے اکاؤنٹ میں سے نکال کے اس کو ایسٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور جو جرنل انٹری ہماری تب بنے گی وہ یہ بنے گی کہ ہم کریڈٹ کریں گے کیپیٹل ورک ان پروگرس کے اکاؤنٹ کو اور ڈیبٹ کریں گے ایسٹ کے اکاؤنٹ کو تو ایسٹ کا وجود اس وقت آئے گا کو آئے گا یا اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے کہ جب وہ قابل استعمال بن جائے گا اور ڈپریسن جو ہے ڈپریسن بھی اس سال سے شروع ہوگی جس سال میں وہ ایسٹ ہمارے استعمال میں آئے گا یعنی تیسرا سال تو یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنی ضروری ہے اور بہت اہم ہے کیونکہ ہر ایسٹ جو ہے وہ ایک مکمل یا طے شدہ حالت میں آپ کے پاس نہیں آتا اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو وہاں پہ رکھا یا اس کو پلگ ان کیا اور اس کا استعمال شروع ہو گیا پلانٹ اینڈ مشینری فیکٹری کی جو ہوتی ہے اس کو باہر سے اگر منگایا گیا ہے یا جہاں سے بھی مینوفیکچرر سے منگایا گیا اس کے آنے میں وقت لگتا ہے اس کو اس کی اریکشن اس کی انسٹالیشن کرنے میں وقت لگتا ہے پھر اس کو ایک ٹرائل اس کا کیا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ سارے چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں صحیح چلتی ہیں نہیں چلتی ہیں کہیں کوئی پرابلم تو نہیں آتا تو جب تک وہ تمام طور سے تسلی نہیں ہو جاتی کہ یہ مشینری جو ہے یہ اب اس قابل ہے کہ اس کو پروڈکشن میں لے آیا جائے تو اس وقت تک اس مشینری پہ کی کاسٹ خریدنے کی اور اس پہ مزید جو کاسٹ آئی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کیپٹل ورک ان پروگرس میں شروع ہوگی اور جب وہ سرٹیفائی کر دیا جائے گا کہ ہاں اب یہ مشینری جو ہے اس قابل ہے کہ یہ اس کو پروڈکشن میں لایا جا سکتا ہے اس دن جو ہے سے ڈپریسن بھی شروع ہوگا اور وہ ایسٹ کلاسیفائی کی جائے گی اس سے بات ایک اور بھی آئی سامنے کہ ایسٹ کی کاسٹ میں صرف اس کی قیمتیں خرید نہیں ہوتی اس کاسٹ کے اندر اور بہت سی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ایسٹ مشینری ہے مشینری کو آپ کہیں سے خرید کے لا رہے ہیں تو جو سمندری جہاز کا کرایہ ہے یا بس کا یا ٹرک کا کرایہ ہے یا ٹریلر کا کرایہ ہے یا جو بھی ہے سزوکی کا سزوکی پک اپ کا کرایہ ہے جو بھی کسی کا بھی کرایہ ہے وہ کرایہ بھی اس میں شامل ہوگا اس کو اس حالت میں لانے کے لیے کہ جی وہ مشینری چل جائے اس کے اوپر جو انجینئرز یا جو لوگ کام کریں گے ان کا تمام خرچہ بھی شامل ہوگا اگر راستے میں آکٹروئے دیا گیا ہے یا پورٹ کے اوپر ڈیوٹیز دی گئی ہیں وہ تمام بھی اس کی کاسٹ میں شامل ہوں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس مشینری کو خریدنے میں اگر خریدنے کے لیے آپ نے اگر قرض لیا ہے بینک سے یا اس کو فائنینس کرایا ہے کسی سے تو اس فائنینس کی کاسٹ اس قرض کی کاسٹ جو ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ مشینری پروڈکشن میں نہ آ جائے وہ بھی اس کی قیمت میں شامل ہوگی اور جو ٹوٹل کاسٹ ایسٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گی work in capital work in progress کے اکاؤنٹ سے اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ شامل ہوں گی تو کاسٹ جو ایک ایسٹ کی ہے وہ صرف اس کی قیمت خرید نہیں زمین کے حوالے سے زمین کی صرف جو کاسٹ آپ ادا کر رہے ہیں جو قیمت ادا کر رہے ہیں بیچنے والے کو زمین بیچنے والے کو وہ صرف نہیں بلکہ جو رجسٹری کے کاغذوں کی قیمت ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی اگر وکیل کو کوئی آپ نے اس ڈیل کرنے میں شامل کیا تھا اس کی جو فیس ہے وہ بھی شامل ہوگی رجسٹریشن کاسٹ شامل ہوگی یہ تمام کاسٹ جو ہے وہ زمین کی ٹوٹل قیمت جو آپ کو پڑی ہے اس کی کاسٹ میں شامل ہوگی اور وہ کاسٹ جو ہے وہ ایسٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گی تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے اب آج کے لیکچر میں ہم انہی معاملات کے بارے میں بات کریں گے جو ہم پچھلی دفعہ جن کا ذکر کیا تھا جن پالیسیز کا ذکر کیا تھا پالیسیز کے حوالے سے ہی ہم ایگزامپل کچھ دو ایگزامپلز جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ ان پالیسیز کے استعمال سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا مختلف نتیجہ سامنے آتا ہے تو یہ پہلا ایگزامپل ہے ہمارا اس میں ہم نے ایک مشین خریدی ہے پانچ لاکھ روپے کی جس کی کہ یوزفل لائف ہمارے حساب سے پانچ سال بنتی ہے اس کے ریزیجل ویلیو کا اندازہ یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد اس کا ریزیڈیول ویلیو وہ ویلیو جو کہ ہمیں اس کو بیچ کے حاصل ہوگا تیس ہزار روپیہ چوتھے سال کے آخر میں ہم یہ مشینری چوتھے سال میں یہ ہم مشینری جو ہے بیچ دیتے ہیں وہ اکتیس ہزار روپے ہے اب سوال یہ ہے کہ جی ہمیں کیلکولیشن ڈپریسن کی کرنی ہے ان چاروں سالوں کی دونوں میتھڈس کے حساب سے ریڈیوسنگ بیلنس اور اسٹریٹ لائن کے اور پھر اس کی ڈسپوزل کے اوپر اس کے بیچنے پہ ہمیں جو نفع یا نقصان ہوا وہ کیلکولیٹ کرنا ہے اور ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے اس سوال کے اندر کہ جی اگر ہم ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں تو ڈپریسن ریٹ جو ہے وہ پچاس فیصد تصور کیا جانا چاہیے یعنی آپ کو ریٹ جو ہے وہ دیا گیا اب اسٹریٹ لائن کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ بڑا آسان سا معاملہ ہے کیا کہ جی پانچ لاکھ روپیہ تو اس مشین کا کاسٹ تھی تیس ہزار روپیہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا ریزیجل ویلیو ہوگا پیچھے رہ گیا چار لاکھ اور ستر ہزار روپیہ جو کہ ہم نے چارج آف کرنا ہے پانچ سال کے اندر پانچ سال اس کی جو لائف تھی لیکن وہ چوتھے سال میں بک گیا لہذا اس کی ڈپریسن جو ہے وہ ہم نے ایک لاکھ سترہ ہزار پانچ سو روپیہ چار سال کی کیلکولیٹ کر کے اب دیکھا جی ہر سال جو ہے ایک لاکھ سترہ ہزار پانچ سو روپیہ چارج کرتے ہیں تو یہ تو بات اس کی ہوگی ویسے اسی چیز کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ جی چونکہ اس کی لائف جو ہے وہ ہم نے پانچ سال کی کہی تھی لہذا یہ چار لاکھ ستر ہزار روپیہ جو ہے یہ پانچ سال پہ کیوں نہیں تقسیم کیا جا رہا ٹھیک ہے ہمیں یہ تو پہلے سال تو نہیں پتا تھا کہ چوتھے سال میں جا کے بک جائے گا یہ ایسٹ اس وجہ سے ہم اگر چار لاکھ ستر ہزار کو پانچ میں پانچ سے تقسیم کریں اور تب ہمارا جو ڈپریسن جو ہے وہ ایک لاکھ سترہ ہزار نہیں پانچ سو نہیں بلکہ چورانوے ہزار کے قریب آئے گا اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے اب جہاں تک ریٹرن ڈاؤن ویلیو کا تعلق ہے تو وہاں پہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کا ریٹ جو ہے وہ پچاس فیصد ہوگا ڈپریسن کا پہلے سال میں جو ڈپریسن چارج ہوگی وہ کاسٹ پہ ہوگی پانچ لاکھ پانچ لاکھ پہ پچاس فیصد ڈھائی لاکھ بنتا ہے پیچھے ریٹرن ڈاؤن ویلیو اس کا رہ گیا ڈھائی لاکھ روپے کا دوسرے سال پھر ڈھائی لاکھ کا پچاس فیصد ایک لاکھ پچیس ہزار پیچھے رہ گیا ویلیو ایک لاکھ پچیس ہزار تیسرے سال ایک لاکھ پچیس ہزار کا پھر پچاس فیصد باسٹھ ہزار پانچ سو باسٹھ ہزار پانچ سو آپ کا ریٹرن ڈاؤن ویلو رہ گیا باسٹھ ہزار پانچ سو پہ پھر پچاس فیصد آپ ڈپریسن چارج کریں گے تو آپ کے پاس اکتیس ہزار دو سو پچاس روپے ڈپریسن آئے گا اور پیچھے ویلو جو رہ جائے گا وہ اکتیس ہزار دو سو پچاس رہ جائے گا تو چار سال میں یہ ایسٹ چار سال کے آخر میں اس کا جو ویلو رہ جائے گا وہ اکتیس ہزار دو سو پچاس رہ جائے گا آپ کو حاصل بیچنے پہ کیا قیمت ہو رہی ہے اکتیس ہزار روپے لہذا نقصان ہوا دو سو پچاس روپے کا اب اسٹریٹ لائن میتھڈ کے تحت اگر ہم چورانوے ہزار روپیہ ہر سال کی ڈپریسن چارج کرتے ہیں تو پانچ لاکھ پہلے سال پانچ لاکھ میں سے چورانوے ہزار گئے تو یہ آپ کے پاس چار لاکھ چھ ہزار بچا دوسرے سال پھر چورانوے ہزار اس میں سے نکالیں گے ہم تو آپ کے پاس تین لاکھ اور بارہ ہزار روپیہ بچے گا تیسرے سال پھر آپ تین لاکھ بارہ ہزار میں سے چورانوے ہزار نکالیں گے تو آپ کے پاس دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپیہ رہ جائے گا اور چوتھے سال جس وقت آپ چورانوے ہزار نکالیں گے پھر سے نکالیں گے چورانوے ہزار تو آپ کے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار روپیہ رہ جاتا ہے جبکہ آپ نے بیچا اس کو اکتیس ہزار روپے پہ تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ دونوں طریقوں سے رزلٹ جو ہے وہ مختلف آتا ہاں اگر آپ یہ کہ جی چوتھے ہم تو چار سال کی ڈپریسن چارج کریں گے اور وہ ڈپریسن ریٹرن ڈاؤن ویلو جو تھا اس کے اوپر کریں گے جو at the end of the life ہوگا وہ تھا چار لاکھ ستر ہزار روپے لہٰذا چار سال کی ڈپریسن ہے تو چار لاکھ ستر ہزار جو ہے وہ چار سال پہ ہی ہوگا ایک لاکھ سترہ ہزار پانچ سو کے ساتھ پھر نتیجہ مختلف آئے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو تو پہلے سال جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ایسٹ جو ہے یہ تو ہم نے خریدا تھا پانچ سال کے لیے ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ جی چار سال کے بعد جو ہے وہ یہ ایسٹ بیچ دیا جائے گا اور ہمیں ہمارے پاس جو ریزیڈیول ویلو بھی جو تھا ایسٹیمیٹڈ ریزیڈیول ویلو تھا وہ بھی پانچویں سال کے حساب سے کہ جی پانچویں سال کے بعد اس کا ریزیڈیول ویلو جو ہے وہ اکتیس ہزار روپیہ ہوگا اس لیے یہ کہنا کہ جی چونکہ ہم نے چوتھے سال میں اس کو بیچ دیا ایسٹ کو لہذا اس کی جو ہے وہ ڈپریسن جو ہے وہ ایک لاکھ سترہ ہزار روپے سترہ ہزار پانچ سو روپئے ہوگی یہ بات کہہ رہا غلط ہے ڈپریسن آپ کا کیلکولیٹ ہوگا اسی حوالے سے جو لائف آف دی ایسٹ ہے وہ پانچ سال ہے چار سال کے بعد آپ نے چونکہ اس کو بیچ دیا تو صاحب ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک سال کی ڈپریسن جو ہے وہ چارج نہیں ہوئی لہذا آپ کا جو ریٹرن ڈاؤن ویلو تھا وہ زیادہ تھا جو آپ کو قیمت وصول ہوئی وہ آپ کو اکتیس ہزار روپے ہی ہوئی تو پھر نقصان تو ہونا تھا تو یہ بات جو ہے یا یہ ان دونوں طریقوں کا استعمال کا فرق جو ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی بتایا کہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ چار سال کے بعد اس ایسٹ کو بیچ دیتے ہیں آپ نے جو ڈپریسن کیلکولیٹ کرنی ہے وہ پانچ سال کے حوالے سے کرنی ہے چار سال کے حوالے سے نہیں کرنی پانچ سال کے حوالے سے کیونکہ لائف آف دی ایسٹ جو ہے وہ پانچ سال کا ہے چار سال نہیں ہے آپ نے ایسٹ بیچا چار سال اب آئیے دوسرے ایگزامپل کی طرف یہ ایک ایگزامپل جو ہے جو آپ اس وقت شاید دیکھ بھی رہے ہوں یہ ایک کمپنی کے بارے میں ہے کہ جو اپنے اکاؤنٹس جو ہیں جس کا سال یعنی مالی سال جو ہے وہ ہر سال اکتیس دسمبر کو ختم ہوتا ہے اس کمپنی کے کچھ اوقاف دے ہوئے کہ جی چوتھے سال کے آخر میں اس کے پاس جو فکسڈ ایسٹس تھے اس میں ایک مشین یا مشینری جو تھی جو کہ فکسڈ ایسٹس کا ایک حصہ ہے اس میں ایک مشین ایسی تھی جو کہ آپ نے پہلے سال جولائی میں خریدی تھی پچاس ہزار روپے کی ایک اور مشینری تھی جو دوسرے سال پہلے جنوری کو خریدی تھی پچہتر ہزار روپے کی تیسری مشین ہے جو کہ آپ نے تیسرے سال کے اپریل کے مہینے میں لاکھ روپے کی خریدی تھی تو یہ تینوں مشینیں آپ کے پاس جو ہے وہ چوتھے سال میں زیر استعمال تھی لیکن چوتھے سال میں آپ نے جو وہ پہلی مشین تھی جو کہ آپ نے پہلے سال میں خریدی تھی اس کو آپ نے ستمبر کے مہینے میں بیچ دیا چوتھے سال کے ستمبر کے مہینے میں آپ نے اس کو بیچ دیا ڈپریسن ان مشینریز پہ جو ہے وہ پچیس فیصد کے حساب سے اور ریڈیوسنگ بیلنس یا ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ کے حساب سے چارج کی جانی question requires us to show the calculation of depreciation on machinery for the four years applying the following policies number one depreciation is charged the base of use and number two full depreciation on the year of purchase and no depreciation in the year of disposal ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان چاروں سالوں کی ڈپریسن شو کرنی ہے مندرجہ ذیل پالیسیز کو اپلائی کرتے ہوئے کہ نمبر ایک ڈپریسن صرف یوزج کی بیسس پہ یعنی جتنا عرصہ وہ استعمال میں رہے اتنے عرصے کے حساب سے ڈپریسن چارج کر اور نمبر دو کہ جی ڈپریسیشن جس سال میں وہ مشینری خریدی گئی اس سال میں تو پوری چارج کی جائے گی اور جس سال میں وہ بیچی جائے گی اس سال میں کوئی مشینری جو ہے وہ آ, کوئی ڈپریسیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کی جائے گی تو یہ دو علیحدہ پالیسیز ہے اور ہمیں ڈپریسیشن کیلکولیٹ کرنا ہے اور ہمارے پاس تین مختلف مشینریاں ہیں جو کہ مختلف سالوں میں خریدی گئی اور چوتھے سال میں ہمیں ایک مشینری جو سب سے پہلے ہم نے خریدی تھی وہ مشینری جو ہے وہ ہم نے بیچ دی تو آئیے اب کیلکولیشن کرتے ہیں اب پہلے سال کے اندر جو ہے مشینری پہلی پالیسی کے حساب سے اور وہ پالیسی کیا تھی وہ پالیسی یہ تھی کہ ہم نے یوزج کے حساب سے استعمال کے حساب سے مشینری کو پے ڈپریسن اس سال کے لیے چارج کرنا ہے ہر سال کے لیے چارج کرنا اب پہلی مشینری جو تھی وہ ہم نے پہلی جولائی کو خریدی تھی سال جو ہے اکاؤنٹنگ سال جو ہے یا فائنینشیل ایئر جو ہے وہ ہمارا اکتیس دسمبر کو ختم ہو رہا سو پہلی جولائی سے اکتیس دسمبر تک چھ مہینے بنتے ہیں لہذا پہلے سال میں پہلی مشینری پہ تو چھ مہینے کا ڈپریسن جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا ریٹ آف ڈپریسن جو ہے وہ پچیس فیصد ہے ویلو کیا تھی مشین کی مشین کی ویلو پچاس ہزار روپے تھی سو اکتیس دسمبر پہلے سال کا جو ہے اس تاریخ کو پچاس ہزار کاسٹ اور ڈپریسن کیا ہے ڈپریسن ہے پچیس فیصد پانچ لاکھ کا لیکن چھ مہینے پچاس ہزار کا اور چھ مہینے کے لیے تو یہ ہو گیا چھ ہزار دو سو اور پچاس روپے پچاس ہزار کاسٹ تھی مشینری کی پچیس فیصد کے حساب سے ڈپریسن چارج کی گئی اور چھ مہینے کے لیے کی گئی تو یہ چھ ہزار دو سو پچاس روپے بنے تو پچاس ہزار میں سے آپ چھ ہزار دو سو پچاس روپے نکال دیجئے ترتالیس ہزار سات سو پچاس روپے ریٹن ڈاؤن ویلیو تھا اس پہلی مشینری کا جو ہم نے جولائی فرسٹ کو پہلے سال کے خریدی اب دوسرے سال کی کیا ہوگا دوسرے سال میں پہلے تو یہ ریٹرن ڈاؤن ویلیو آ گیا اس پرانی میں یہ مشینری موجود ہے زیر استعمال ہے تو ایسٹ کے اکاؤنٹ میں یہ بیلنس آگے آیا ترتالیس ہزار سات سو پچاس روپے کا ایک ہم نے نئی مشینری خریدی اس سال کے دوران وہ پہلی جنوری کو خریدی دوسرے سال میں اور اس کی قیمت آئی پچہتر ہزار روپے اب جو ٹوٹل ہمارے پاس کاسٹ آ گئی اس اکاؤنٹ کے اندر وہ ہے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپے اب یہ ایک طریقہ ہے اس چیز کو دکھانے کا ورنہ اگر ایسٹ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی آپ سے کہ جی ایسٹ کے اکاؤنٹ میں صرف ایسٹ کے اکاؤنٹ میں صرف اس کی کاسٹ رکھی جاتی ہے اکیومیٹڈ ڈپریسن کے اکاؤنٹ میں ڈپریسن جو ہوتی ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے تو پہلی مشینری کے حوالے سے اس کی کاسٹ جو بنے گی وہ کاسٹ بنتی ہے پچاس ہزار روپے تو وہ پچاس ہزار روپے ہی ایسٹ اکاؤنٹ میں کیری فارورڈ کی جائے گی اس کا ریٹرن ڈاؤن ویلو جو ہے وہ ہم اس کے اکیومولیٹڈ ڈپریسن کے حوالے سے نکالیں گے کہ جی وہ ترتالیس ہزار سات سو پچاس ہے لیکن بہت سے لوگ یہ بات بھی میں نے آپ سے پہلے کی تھی کہ جی ایکومولیٹ ڈپریسن کا اکاؤنٹ نہیں کھولتے لوگ اور ایسٹ کے اکاؤنٹ میں ہی ڈپریسن جو ہوتی ہے اس کا اس کو کریڈٹ کرتے ہیں ڈیبٹ پروفٹ اینڈ لاس کو کر دیتے ہیں وہ بھی صحیح ہے لیکن کچھ مشکل پیدا کر دیتی ہے وہ چیز خاص طور پہ اس وقت کہ جب ہمیں ڈسپوزل کرنا ہوتا ہے اور جب ایک ہی کیٹیگری کے بہت سارے ہمارے پاس ایسٹس ہوں بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے کہ جی آپ کاسٹ اکاؤنٹس میں جو کاسٹ جو ایسٹ کے اکاؤنٹس ہیں اس میں صرف آپ کاسٹ ہی رکھیں یا اسی اکاؤنٹ میں ڈپریسن بھی ڈال دیں کریڈٹ کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے اس وقت ہم نے جو آپ کو کوشچن آپ کو کر کے دیا ہے اس میں ہم نے شو یہ کیا ہے کہ ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہے وہ پہلی مشینری کا ہم آگے لے کے آ رہے ہیں کاسٹ نہیں لا رہے ریٹن ڈاؤن ویلو لا رہے ہیں اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں جو نئی مشینری ہم نے خریدی پچہتر ہزار روپے کی ٹوٹل ویلیو ہو گیا مشینری کا اب ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپے اس ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپے پہ پچیس فیصد ریٹرن ڈاؤن ویلیو پہلے کا تو جو پرانی مشین تھی اس کا ریٹرن ڈاؤن ویلیو آ گیا ترتالیس ہزار سات سو پچاس روپے نئی جو مشینری خریدی گئی ہے دوسرے سال کے اندر اس کی کاسٹ پہ پچیس فیصد اب پہلے سال کیونکہ اس کا وہ پہلا سال ہے اس کی کاسٹ پہ چارج ہوگا تو ترتالیس ہزار سات سو پچاس پہ اگر پچیس فیصد آپ کیلکولیٹ کریں اور پچہتر ہزار پہ پچیس فیصد علیحدہ علیحدہ کیلکولیٹ کر لیں یا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس جو ٹوٹل ویلو بنتا ہے اس پہ پچیس فیصد کر لے تو ریزلٹ آپ کا جو ہے وہ انتیس ہزار چھ سو اٹھاسی روپے ہی آئے گا اور یہ فگر جس وقت آپ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار میں سے نکالیں گے تو آپ کا ویلو پیچھے جو رہ جائے گا دونوں مشینری کا written down value at the end of the second year وہ انانوے ہزار اور باسٹھ روپے رہ جائے گا اب یہ انانوے ہزار باسٹھ روپے ہم تیسرے سال کیری فارورڈ کرتے ہیں اس تیسرے سال میں بھی ہم نے ایک اور مشینری خریدی جو کہ لاکھ روپے کی ہے اب ٹوٹل ویلیو ہمارا ایک لاکھ انانوے ہزار باسٹھ روپے ہو گیا اور اب ڈپریسن ہم چارج کرے کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر پہلے تو اس ریٹرن ڈاؤن ویلیو کے اوپر جو ہم لے کے آگے آئے کیونکہ ہم نے اب اگر ایک لاکھ انانوے ہزار پہ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو ذرا پرابلم ہے کیوں پرابلم ہے اس لیے کہ جی جو تیسری مشین ہے وہ ہم نے تیسرے سال میں پہلی جنوری کو نہیں خریدی پورے بارہ مہینے اس کا استعمال نہیں کیا ہم نے اس کو پہلی اپریل کو خریدا لہذا یوزج استعمال کا عرصہ جو ہے وہ اس سال میں نو مہینے رہ گیا بارہ مہینے نہ ہوا نہ ہوا اس لیے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا انانوے ہزار باسٹھ پہ پچیس فیصد پورے سال کے لیے بائیس ہزار دو سو پینسٹھ کی ڈپریسن آ گئی اور لاکھ روپے پہ پچیس فیصد کے حساب سے لیکن نو مہینوں کی ڈپریسن جو ہے وہ اٹھارہ ہزار سات سو اور پچاس روپے ہوئی یعنی سال کی ڈپریسن ان تین مشینوں پہ جو ہے وہ بائیس ہزار دو سو پینسٹھ اور اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپئے ملا کر کے ہوئی ان دونوں کو جس وقت ہم ٹوٹل ویلیو میں سے نکالیں گے تو ہمارے پاس پیچھے جو ہے وہ hundred and forty eight zero forty seven رہ جائے گا ایک لاکھ اڑتالیس ہزار سینتالیس روپے اب چوتھے سال میں آئیے اب ہمارے پاس ریٹرن ڈاؤن ویلیو جو ہے وہ ایک لاکھ اڑتالیس ہزار سینتالیس آ گئے تینوں مشینوں کے چوتھے سال کے شروع میں ایک مشین ہے جو کہ ہم نے ستمبر میں جا کے چوتھے سال کے بیچ دی لہذا یوزج استعمال کا پیریڈ جو ہے وہ پھر نو مہینے ہوا تو اس یا اس پہلی مشین کو کی ڈپریسن اس چوتھے سال میں صرف نو مہینے کے لیے محدود کر دی جائے گی لیکن کس ویلیو پہ اب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے یا اس کا ریٹن ڈاؤن ویلیو اس ایک لاکھ اڑتالیس ہزار سینتالیس میں کیا ہے پہلی مشینری کا جو کہ اب ہم بیچ رہے ہیں اب پہلے تو وہ ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے گا تو پہلے تو اس کو کیلکولیٹ کر لیں ہم نے یہ مشین خریدی تھی پچاس ہزار کی پہلے سال میں چھ مہینے پہلے سال کے استعمال میں پہلے سال استعمال میں رہی چھ مہینے استعمال رہی لہذا ڈپریسن جو اس کا کیلکولیٹ کیا ہم نے پہلے سال کے لیے وہ چھ ہزار دو سو پچاس تھا پچاس ہزار میں سے چھ چھ سو دو ہزار دو سو پچاس مائنس کریں گے ترتالیس ہزار سات سو پچاس رہ گیا ترتالیس ہزار سات سو پچاس دوسرے سال کی ڈپریسن پچیس فیصد کے حساب سے ہمارے پاس فگر آتی ہے دس ہزار نو سو اڑتیس روپے کی یہ اس میں سے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس ریٹرن ڈاؤن ویلو دوسرے سال میں اس پہلی مشین کا آ گیا بتیس ہزار آٹھ سو اور بارہ روپے بتیس ہزار آٹھ سو بارہ روپے تیسرے سال میں ہمیں اس پہ چارج کرنا ہے پچیس فیصد وہ ہم نے چارج کیا ہماری فگر آتی ہے آٹھ ہزار دو سو اور تین روپے تیسرے سال کے آخر میں ریٹرن ڈاؤن ویلو جو تھا اس پہلی مشین کا وہ ہو گیا چوبیس ہزار چھ سو اور نو روپے چوتھے سال میں نو مہینے کے لیے مشینری وہ استعمال ہوئی چوبیس ہزار چھ سو نو روپے پہ پچیس فیصد کے حساب سے نو مہینوں کی ڈپریسن وہ بنتی ہے چار ہزار چھ سو اور چودہ روپے ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہے تیس ستمبر کو جو کہ ڈیٹ آف ڈسپوزل تھی اس مشینری کی اس ڈیٹ آف ڈسپوزل کو اس کا ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہے وہ انیس ہزار نو سو پچانوے روپے تو یہ تو کیلکولیشن ایک علیحدہ رکھ لی ہم نے کر کے چار ہزار چھ سو چودہ روپئے جو ہے وہ اب ڈپریسن ہے واپس ہم ڈپریسن پورے سال کی جو ڈپریسن چوتھے سال کی ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس طرف جاتے ہیں اب ہم یہ چار ہزار چھ سو اور چودہ روپے تو ڈپریسن ہو گئی دوسرے ایسٹس کے اوپر ڈپریسن کتنی ہوئی کہ جی دوسرے ایسٹس کے اوپر جو ہے وہ ہماری ہماری ڈپریسن جو ہے وہ کن ایسٹس پہ جن کا ریٹن ڈاؤن ویلو ایک لاکھ اڑتالیس ہزار سینتالیس روپے مائنس اس ایسٹ کے جس کی علیحدہ کیلکولیٹ کر چکے ہوئے اس کا ویلو کیا ریٹرن ڈاؤن ویلو کیا ہے وہ ابھی ہم نے نکالا چوبیس ہزار اور چھ سو نو روپے تو ایک لاکھ اڑتالیس ہزار سینتالیس مائنس چوبیس ہزار چھ سو نو کو آپ پچیس فیصد اپلائی کریں گے تو باقی جو مشینری ہیں تو رہ گئی آپ کے پاس ان کا ریٹرن ڈاؤن ویلو پہ آپ نے پچیس فیصد کیلکولیٹ کیا تیس ہزار آٹھ سو اور ساٹھ روپے تو اس سال کی ٹوٹل ڈپریسن ہوئی تیس ہزار آٹھ سو ساٹھ اور چار ہزار چھ سو اور چودہ روپے تو یہ تقریباً پینتیس ہزار روپے جو ہے پینتیس ہزار دو سو پینتیس ہزار روپے جو ہے یہ ڈپریسن بنتی اب جو ریٹرن ڈاؤن ویلو رہ گیا وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو تہتر رہ گیا لیکن اس میں شامل ہے اس ایسٹ کا ڈاؤن بھی جو کہ ہم نے تیس ستمبر کو بیچ دیا تو اس ایسٹ کا جو ہے وہ اب ہم کو نکالنا ہے اس میں سے وہ ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا کہ انیس ہزار نو سو اور پچانوے روپے ہے وہ جب آپ نکال دیں گے تو چوتھے سال کے آخر میں جو آخر میں جو ویلو رہ جائے گا وہ ویلو بانوے ہزار پانچ سو اٹھہتر روپے ان باقی دو مشینوں کا ریٹرن ڈاؤن ویلو ہے جو کہ آپ کے پاس باقی رہ گئی اب یہ تو ہم نے کر لیا اور یہاں پہ بہت ساری فیگرز کی بات کی اسی سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مشینری ڈسپوز آف کی سیل کی بیچ دی اس کی کیلکولیشن کرنے کے لیے آپ کو پھر ایک علیحدہ کاغذ کرنا پڑا یا علیحدہ سے کرنا اس کی کیلکولیشن کرنی پڑی اگر آپ کاسٹ ایسٹ کے اکاؤنٹ میں صرف کاسٹ آف دی ایسٹ رکھے اور ڈپریسن کے اکاؤنٹ میں آپ ایکٹڈ ڈپریسن کے اکاؤنٹ میں آپ صرف ڈپریسن رکھے کیونکہ ڈپریسن تو ہر سال چارج ہو رہی ہے سو ہر ایسٹ کی ڈپریسن اس میں جا رہی ہے تو زیادہ آسان کام ہو جاتا ہے بہرحال یہ دونوں طریقے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کر سکتے تو یہ تو ہمارا سولوشن تھا پہلی پالیسی کے حساب سے اب دوسری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جی جس سال میں ہم خرید رہے ہیں ایسٹ کو اس سال میں ڈپریسن جو ہے وہ پوری چارج کی جائے گی اور جس سال میں بیچ رہے ہیں اس ایسٹ کو اس سال میں کوئی ڈپریسن چارج نہیں کی جائے گی اب اس پالیسی کے حساب سے ہم ورکنگ کرتے ہیں پہلا سال پھر سے جیسے پہلے شروع کیا تھا پچاس ہزار کا ہم نے ایسٹ خریدا اس کی کاسٹ تھی اب ڈپریسن ہم نے پچیس پرسینٹ کے حساب سے ہی اور ویلو میتھڈ آف ڈپریسن جو ہے وہ بھی وہی ہے ریٹرن ڈاؤن ویلو میتھڈ پچیس پرسنٹ کے حساب سے اب ہم نے ڈپریسن پچاس ہزار پہ کیلکولیٹ کی تو وہ بن گئی بارہ ہزار پانچ سو روپئے پورے سال کی پہلے میں میں کوشچن یا پہلی پالیسی کے تحت ہمیں صرف جتنا عرصہ مشینری استعمال میں رہی اس حساب سے ڈپریسن چارج کر دی تھی اور وہ استعمال تھا چھ مہینے لیکن دوسری پالیسی کے تحت ہم نے کہا جس سال میں ہم خرید رہے مشینری اس پورے سال کی ڈپریسن چارج ہوگی اس بات سے قطع نظر کہ کب ہم نے وہ مشینری پرچیز کی تھی تو پہلے سال کی پچاس ہزار روپے مشینری خریدی پہلی جولائی کو لیکن پورے سال کی ڈپریسن چارج ہوئی بارہ ہزار پانچ سو روپے اور ہمارے پاس اب جو اس کا ریٹرن ڈاؤن ویلیو آیا پہلے سال کے آخر میں وہ سینتیس ہزار پانچ سو روپئے آیا جبکہ پرانے حساب سے وہ ریٹرن ڈاؤن ویلیو ترتالیس ہزار سات سو پچاس روپے بنتا تھا دوسرے سال کے اندر ہم نے مشینری خریدی پچہتر ہزار روپے کی تو اب جو ہے وہ ویلیو بن گیا ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پورے سال یہ استعمال میں رہی کچھ نہیں ہوا پچیس فیصد کے حساب سے آپ نے اب ڈپریسن کیلکولیٹ کیا ریٹرن ڈاؤن ویلو پہ اور وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو سینتیس ہزار پانچ سو پہ کریں گے آپ پچیس فیصد اور پھر اس پہ جمع کر لیں آپ ستر پچہتر ہزار روپے پہ جو نیا ویلیو ہے مشین نئی مشینری کا تو فگر جو ہے وہ اٹھائیس ہزار ایک سو پچیس ہی آئے گی یا ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پہ کر لے تو فگر وہی آئے گی اٹھائیس ہزار ایک سو پچیس اب یہ ڈپریسیشن جو دوسرے سال کی ہے یہ پہلے پہلی پالیسی کے تحت جو دوسرے سال کی ڈپریسن کیلکولیٹ کی گئی تھی وہ اس سے کم ہے پہلے دفعہ انتیس ہزار چھ سو اٹھاسی روپے کیا گیا تھا کیلکولیشن اب جو ہے وہ اٹھائیس ہزار ایک سو پچیس روپے ہوا ریٹرن ڈاؤن ویلو بھی جو ہے وہ اب مشینری کی ان دونوں مشینریوں کی دوسرے سال کے آخر میں چوراسی ہزار تین سو پچہتر روپے رہ گئی اب تیسرے سال پہ آئیے تیسرے سال میں اوپننگ ریٹرن ڈاؤن ویلو چوراسی ہزار تین سو پچہتر روپے ایک تیسری پرچیز ہوئی ایک لاکھ روپے کی ٹوٹل ویلو ہوگا ایک لاکھ چوراسی ہزار تین سو پچہتر روپئے پورے سال استعمال میں رہی مشینری پچیس فیصد کے حساب سے آپ نے کیلکولیشن کی اور وہ اب آپ کی ڈپریسن ایک لاکھ چوراسی ہزار تین سو پچہتر روپے پہ آپ نے کی پچیس فیصد چھیالیس ہزار چورانوے روپے اور ریٹن ڈاؤن ویلیو آپ کا رہ گیا ایک لاکھ اڑتیس ہزار دو سو اور اکاسی روپے اب چوتھے سال میں آتے ریٹن ڈاؤن ویلیو آپ نے وہی کیری فارورڈ کیا ایک لاکھ اٹھتیس ہزار دو سو اکاسی روپے آپ نے ایک مشین بیچی اس مشین کا اب ہمیں پھر سے وہی کیلکولیشن کرنی ہے کہ جی اس کا ریٹرن ڈاؤن ویلیو کیا ہے تو آئیے وہ پہلے کیلکولیشن کر لیں وہ کیلکولیشن یہ ہے کہ جی قیمت خرید پچاس ہزار پہلے سال کی ڈپریسن ساڑھے بارہ ہزار پیچھے بچا ہمارے پاس ساڑھے سینتیس ہزار دوسرے سال کی ڈپریسن نو ہزار تین سو پچہتر روپے ریٹرن ڈاؤن ویلیو دوسرے سال کے آخر میں اٹھائیس ہزار ایک سو پچیس روپے تیسرے سال اٹھائیس ہزار ایک سو پچیس روپے میں پچیس فیصد کے حساب سے سات ہزار اکتیس روپے ڈپریسن اس مشین کے اوپر اور ہمارے پاس ریٹرن ڈاؤن ویلو تیسرے سال کے آخر میں رہ گیا اکیس ہزار اور چورانوے روپے یہ اکیس ہزار چورانوے روپے جب ہم اب نکالیں گے جو چوتھے سال کے شروع میں ہم ریٹرن ڈاؤن ویلو لے کے آئے تیسرے سال سے ایک لاکھ اڑتیس ہزار دو سو اکاسی روپئے میں سے جب مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس ریٹرن ڈاؤن ویلیو آ جائے گا ان ان ایسٹس کا کا مشینریوں جو ہمارے پاس اس وقت بھی استعمال میں ہیں اور چونکہ پالیسی کے حساب سے جو ہم نے ایسٹ جو مشینری ہم نے اس سال میں بیچ دی ہے اس کی کوئی ڈپریسن چارج نہیں ہونی اس سال میں لہذا ہم نے پہلے اس کا written down value brought forward written down value میں سے مائنس کر دیا تاکہ صرف وہ رہ جائے ہمارے پاس جو کہ ریٹن ڈاؤن ویلو ہے زیر استعمال مشینوں کا تو وہ ویلو جو ہے وہ اب ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو اور ستاسی روپے آیا اس پہ آپ <coughs> آپ کیجیے گا پچیس فیصد جو ہے وہ آپ ڈپریسن سال کی کیلکولیٹ کیجئے وہ ڈپریسن جو ہے وہ انتیس ہزار دو سو اور ستانوے روپے بنتی ہے اور ان مشینریوں کا اب ریٹرن ڈاؤن ویلو چوتھے سال کے آخر میں ستاسی ہزار آٹھ سو اور نبے روپے رہ جاتا ہے تو یہ فرق آپ کے سامنے ہے کون سی پالیسی زیادہ بہتر ہے کون سی پالیسی ہونی چاہیے اس کا فیصلہ تو مالکان پہ ہی چھوڑنا چاہیے کہ جی وہ پہلے دن جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ جی ہم نے کون سی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے اور جو ایک دفعہ پھر پالیسی ہو جائے تو اسی پالیسی کو لے کے آگے وہ چلیں گے میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ ایکلیٹڈ ڈپریسن کا اکاؤنٹ کھولیں گے کہ ہر سال کی ڈپریسن اس میں جمع ہوتی جائے اور ایسٹ کے اکاؤنٹ کے اندر صرف اس کی کاسٹ جو ہے وہ شو کی جائے تو زیادہ آسانی ہو سکتی ہے بہرحال کیلکولیشن تو کرنی پڑتی ہے کہ جی ہر سال کی جو ایسٹ بیچا جا رہا ہے اس کی ڈپریسیشن کیا ہے کتنی ہے اس کا ریٹن ڈاؤن ویلو کیا ہے ہر سال کا وہ تو بہرحال کیلکولیٹ ہمیں کرنا ہی پڑتی ہے کیونکہ اس کے بغیر تو نہ ہم ڈسپوزل کر سکتے ہیں نہ ڈسپوزل پہ گین جو آتا ہے یا لاس جو آتی ہے وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ تو ہمیں بہرحال کرنی پڑے گی لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایسٹ کے اکاؤنٹ میں صرف کاسٹ کو ہی رکھا جائے اور ڈپریسن کو علیحدہ اکاؤنٹ میں شو کیا جائے تو یہ بات جو ہے یاد رکھنے کی ہے اب ان دو لیکچرز کے اندر ہم نے آپ سے جو پچھلا لیکچر تھا اور اس لیکچر میں ہم نے آپ سے فکسڈ ایسٹس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جی کس طریقے سے جو ہے ڈپریسیشن کیلکولیٹ ہوتی ہے ان میں اور کرنٹ ایسٹس میں کیا فرق ہے دوسری چیزوں میں کیا فرق ہے اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جی ڈسپوزل جس وقت ہوتی ہے جس وقت کوئی ایسٹ ناکارا ہو جاتا ہے یا استعمال میں نہیں رہتا یا اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فکسڈ ایسٹ ریسیل پرپز کے لیے نہیں خریدا جاتا فکسڈ ایسٹ جو ہے وہ صرف استعمال میں اور انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ وجود میں لایا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے یا اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے not for the purpose of resale آپ نے اگر مال خرید کے اس کو بیچنا ہے وہ اس کا پرپز اس کا آبجیکٹو اس کا ایم جو ہے وہ اور ہے کچھ لیکن اگر مشین خرید رہے ہیں آپ اور مشین کو استعمال میں لا کے اس سے پروڈکشن کر کے گڈز بنائیں گے جو کہ گڈز آپ بازار میں بیچیں گے تو وہ مشینری جو ہے وہ جو ہے وہ فکسڈ ایسا کہلاتی ڈپریسن کہ ہم نے آپ کو دو میتھڈس بتائے ایک اسٹریٹ لائن میتھڈ ایک ریٹرن ڈاؤن ویلو میتھڈ دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے دونوں میتھڈ قابل قبول ہیں اور دونوں میتھڈ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اسٹریٹ لائن میتھڈ میں ہر سال جتنے عرصہ وہ مشین یا وہ ایسڈ جو ہے وہ ہمارے استعمال میں رہتا ہے اس تمام عرصے میں ایک کانسٹنٹ ایک ہی فگر ڈپریسن کا ہر سال چارج ہوتا ہے ریٹرن ڈاؤن ویلو کے تحت آپ ڈپریسیشن اس کے جو بک ویلیو رہ جاتا ہے استعمال کے بعد ہر سال کے استعمال کے بعد جو ویلیو رہ جاتا ہے آپ اس پہ ڈپریسیشن چارج کرتے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جی نیا ایسٹ اگر آپ کے پاس آپ خریدتے ہیں آپ کریٹ کرتے ہیں آپ بناتے ہیں اس کے اوپر شروع سال میں ریپیئر اور اس کی مینٹیننس پہ پیسے کم خرچ ہوتے ہیں جیسے جیسے وہ پرانا ہوتا جاتا ہے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے لہذا ڈپریسن اگر کم ہوتی جائے تو دونوں چیزوں کا بیلنس ہو جاتا ہم نے آپ کو ایسٹس کی جب بات کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جی لینڈ زمین ایک وہ واحد ایسٹ ہے کہ جس پہ ڈپریسن نہیں چارج کی جاتی لیکن لینڈ اگر لیسٹ لینڈ ہے یعنی وہ ایک خاص مدت کے لیے آپ کے استعمال کے لیے استعمال میں آپ کو ملی ہے استعمال کے لیے ملی ہے پٹے پہ ہے تو پھر اس کی جو قیمت ادا کی گئی ہے وہ قیمت کو ہم جتنی مدت کے لیے آپ کو وہ زمین ملی ہے اتنی مدت پہ رائٹ آف کرتے ہیں جس سال میں وہ لیس کا یا پٹے کی ادائیگی کرتے ہیں اس سال میں نہیں بلکہ اس کی پوری لیس لائف پہ اور اس کو ہم ڈپریسن نہیں کہتے اس کو ہم ایمورٹائزیشن کہتے ہیں جو زمین قطعی طور پہ ہماری ہے اس پہ کوئی فکسڈ میاد نہیں ہے کہ جی اتنے سالوں کے لیے ہمارے استعمال میں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے آپ کے پاس وہ زمین جو فری ہولڈ جس کو کہتے ہیں اس پہ ڈپریسن چارج نہیں ہوتا ہاں ایسٹس کی ری ویلویشن کی بات ہو سکتی ہے کہ جی زمین کا ویلو جو ہے وہ بڑھ گیا بلڈنگ کا ویلو بڑھ گیا مشینری کا ویلو بڑھ گیا موٹر گاڑی کا سیل ری سیل ویلو بڑھ گیا یہ ویلوز بڑھتے ہیں یہ ری ویلویشن ہوتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں اس کے بابت کہ ری ویلویشن آف ایسٹس جو ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے لیکچر میں بتائیں گے شکریہ